میرے نبی آخری نبی تھے ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا اور نبی نے نبوت کا تاج ختم نبوت کا تاج اللہ نے نبی کے سر رکھا تو نبی نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تاج اٹھایا اور وہ تاج اپنی امت کے سر پہ رکھا جیسے میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے نہ اس تاج کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے نہ اس تاج کی طرف اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے اس تاج کے خلاف مسلمہ کذاب آئے گا تو سدی کے اکبر میدان میں موجود ہوں گے اس تاج کو اتارنے کے لیے سجا نامی عورت آئے گی صحابہ میدان میں فدائی کاروائیوں کے لیے کود جائیں گے اس کے لیے اسود ہنسی میدان میں آئے گا صحابہ میدان میں ٹوٹ پڑیں گے صحابہ میدانوں میں نکل آئیں گے اسحاق اخرس آئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا مار دیا جائے گا مرزا قادیانی آئے گا وہ بھی ملعون ہو کے رہے گا یوسف کذاب آئے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا شاہی آئے گا وہ بھی قبر کو ترسے گا جو میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف جو بھونکے گا اس کی زبان نکال دی جائے گی اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے اس کی دم کاٹ دی جائے گی میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج مسکراتا رہے گا دمکتا رہے گا چمکتا رہے گا امت کے پروانے اس کی حفاظت کے لیے جانے نچھاور کرتے رہیں گے اپنے خون کے سودے کرتے رہیں گے مگر میرے نبی نے ایک تاج اٹھایا وہ تاج اٹھا کے اپنی امت کے سر پہ رکھا اور اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت والو تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے اور گورو تم بھی سن لو ہم آخری امت ہے کالو تم بھی سن لو ہم آخری امت ہے ایٹم والو تم بھی سن لو ہم آخری امت ہے ہم نے آخر تک ہے ہم نے اس دنیا میں موجود رہنا ہے ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے رب اس چاند کو ختم کر دے گا سورج کو برباد کر دے گا زمین کو لپیٹ لے گا آسمانوں کا قصہ پاک کر دے گا میدان حشر قائم کر دے گا ہم نے آخر تک رہنا ہے جب ہمارے رب نے ہمیں آخری امت بنایا زندگی کے آخری لمحے تک اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم آخری نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے اسلام کی حفاظت کریں گے جہاد کی حفاظت کریں گے تم زمانے کے کافر لاؤ گے بلاخر دجال لاؤ گے ہم امام مہدی کو کھڑا کریں گے ہم حضرت عیسیٰ کو کھڑا کریں گے بلاخر تم نہیں رہو گے ہم رہیں گے پھر ہمارا رب جب ہمیں بلا لے گا تم زمین پہ چند دن ہو گے خدا قیامت کے عذاب تم پہ لائے گا ہمیں مٹانے والوں اپنے دماغ صاف کر لو مٹنا تم نے ہے ہم نے نہیں مٹنا ہے